السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے چمکتے دمکتے سمجھدار ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ آج سننے جا رہے ہیں ایک اور ہیرو کی کہانی اور یہ ہیرو جو تھے یہ بہت ہی سخی تھے سخی یعنی کہ دولت تو بہت تھی ان کے پاس لیکن دولت سے محبت نہیں تھی دل کھول کے خرچ کرتے تھے ان کا نام تھا عبد الرحمٰن عوف حضرت عبد بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابیوں میں سے تھے نہایت مالدار اور امیر آدمی تھے تجارت کرتے تھے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی کا بھی کام کرتے تھے اور کھیتی باڑی اتنے بڑے پیمانے پر کرتے تھے کے کھیتوں کے ایک ایک چک میں بیس بیس اونٹ سنچائی کا کام کرتے تھے تجارت اور زراعت کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بہت بڑی جاگیر بھی عنایت فرمائی تھی یعنی کہ زمین کا بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں زراعت میں جاگیر میں اتنی زیادہ برکت دی تھی کہ انہیں بے شمار آمدنی ہوتی تھی حضرت عبد الرحمن خود فرماتے تھے کہ اگر میں پتھر بھی اٹھاتا تو اس کے نیچے سونا نکل آتا حضرت عبد بھی نہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالدار ہونے کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک بار ان کی تجارت کا مال مدینہ میں آیا تو اس میں سات سو اونٹوں پر گیہوں یعنی گندم آٹا اور دوسری کھانے کی چیزیں تھیں لیکن ایسا نہیں تھا کہ ان کے مالدار اور امیر ہونے کی وجہ سے اسلام میں ان کو مرتبہ حاصل ہوا تھا اسلام میں تو مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بہتری ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے عبد الرحمٰن بن عوف بہت امیر تو ضرور تھے مگر اس مال کی وجہ سے ان میں بالکل بھی غرور یا فخر یا تکبر نہیں تھا اور جس تجارتی مال کا ہم نے ذکر کیا ہے یعنی کہ جن سات سو اونٹوں پر گیہوں آٹا اور کھانے پینے کی چیزیں آئی تھیں اس کی شہرت جب سنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو انہوں نے فرمایا کہ مال اکثر لوگوں کو ان کے مرتبے سے گرا دیتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو خبر ہوئی تو اسی وقت ام المومنین کی خدمت میں گئے اور کہا میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ پورا قافلہ مال اسباب یہاں تک کہ اونٹ سب کا سب اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں اور صرف یہی ایک ایسا واقعہ نہیں بلکہ ان کی ساری زندگی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں گزری جتنا وہ زیادہ مال خرچ کرتے اس سے دگنا تگنا اللہ تعالیٰ انہیں اور دے دیتے جب ضرورت ہوتی اور ضرورت نہ بھی ہوتی ہر موقع پر دل کھول کر اللہ کی راہ میں دیتے تھے صورت توبہ میں جب نازل ہوئی اور صحابہ کو صدق اور خیرات کرنے کا کہا گیا تو حضرت عبد بن بناؤ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا آدھا مال پیش کیا لیکن اس سے دل مطمئن نہ ہوا تو دوبارہ چالیس چالیس ہزار دینار دیے پھر جہاد کے موقع پر پانچ سو گھوڑے اور پانچ سو اونٹ دیے صدق اور خیرات اس طرح کرتے تھے کہ ایک ایک دن میں تیس تیس غلام آزاد کر دیتے تھے ایک بار چالیس ہزار دینار کی ایک زمین بیچی اور سب کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا اور یہ سب کرتے ہوئے بھی وہ ہر وقت یہ سوچا کرتے تھے کہ کہیں اتنا زیادہ مال و دولت آخرت میں ان کے لیے نقصان دہ نہ ہو یہی بات لے کر ایک دفعہ ملومنی حضرت ام سلمہ کی خدمت میں گئے اور کہا اماں مجھے ڈر ہے کہ مال کی کثرت مجھے ہلاک نہ کر دے انہوں نے کہا اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے وہ شہید ہوئے تو کفن میں صرف ایک چادر تھی جس سے سر چھپائے جاتا تو پیر کھل جاتے اور پیر چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے وہ بھی مجھ سے بہتر تھے لیکن اب دنیا میں ہمارے لیے بہت زیادہ نعمتیں ہو گئی ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا ہی میں نہ ہمیں مل جائے اور اس کے بعد وہ اتنا روتے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی پوری گیلی ہو جاتی حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیس سال کے تھے تو وہ مسلمان ہوئے ان کا نام عبد عمر تھا مگر عبد عمر تو کسی مسلمان کا نام نہیں ہو سکتا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر ان کا نام عبد الرحمٰن رکھ دیا اور پھر جب مکہ سے مدینہ ہجرت کا حکم ہوا تو انہوں نے مدینہ ہجرت کر لی اپنا گھر بار گھر ہر چیز چھوڑ کے مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ضبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھائی چارہ کرا دیا جو انصار میں سب سے زیادہ مالدار اور سخی آدمی تھے وہ اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گئے اور کہنے لگے میں اپنا آدھا مال تمہیں بانٹ دیتا ہوں کیونکہ عبد الرحمٰن اپنا تمام مال گھر اسباب سب کچھ مکہ میں جو چھوڑ آئے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بہادر بھی تھے جہاد میں جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے تمام لڑائیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور بہت ہی بہادری اور جرت مندی سے لڑے غزوہ بدر میں ابو جہل کے قاتلوں کو آپ ہی نے اس کا پتہ بتایا غزوہ احد میں اس بہادری سے لڑے کہ بدن پر بیس سے زیادہ زخم آئے پاؤں میں تو ایسے زخم آئے کہ اچھے ہونے پر بھی کچھ مشکل باقی رہی اور عمر بھر لنگڑا کر چلتے رہے شابان چھ ہجری میں دومت الجندل کی مہم پر روانہ کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے حضرت عبد الرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر پگڑی باندھی اور جھنڈا دے کر فرمایا اللہ کی راہ میں روانہ ہو جاؤ جو لوگ اللہ کی نافرمانی اور گناہ مبتلا ہیں ان سے جا کر جہاد کرو لیکن کسی کو دھوکہ نہ دینا بچوں کو نہ مارنا دومت الجندر پہنچ کر قبیلہ کلب کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا اور جب وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کے بادشاہ کی لڑکی سے نکاح کر لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حضرت عبد بن عوف وہاں پہنچے اور اتنی خوبی سے دعوت کا کام انجام دیا کہ تین دن کے اندر وہ لوگ سب اسلام لے آئے چنانچہ آپ نے سردار قبیلہ کی لڑکی سے نکاح کر لیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن کو مال دولت بہادری شجاعت ثقافت کے ساتھ ساتھ عقل بھی دی تھی اور انہوں نے جب بھی کوئی مشورہ دیا وہ کامیاب مشورہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلافت کا مسئلہ آیا تو اس کو سلجھانے میں آپ شریک تھے خلیفہ حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے اور ان سے رائے لیتے رہتے پھر اس کے بعد حضرت عمر بھی ایسا ہی کرتے تھے اسی طرح حضرت عثمان اور پھر حضرت علی کے ساتھ ہمیشہ وہ آگے آگے رہے اور اپنے مشورے اور عقل مند فیصلوں سے ان کی مدد کرتے رہے پچہتر برس کی عمر میں انتقال فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کے پاس کھڑے ہو کر کہا اے ابن عوف تم نے دنیا کا صاف پانی پیا اور گندلا چھوڑ دیا حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا آہ یہ پہاڑ بھی چل بسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے ایک بار حضرت عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کسی بات پر گرما گرمی ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو ٹوک کر فرمایا بس خالد میرے اصحاب کو چھوڑ دو اگر تم خدا کی راہ میں احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دو تب بھی ان کے برابر نہ ہوگا اور یہ تمام صفات ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی انہیں جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی یعنی کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھے دس ایسے صحابہ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی بتا دیا تھا کہ آپ لوگ جنت میں جائیں گے عبد الرحمن بن عوف ان میں سے ایک تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت دیا اسے انہوں نے اللہ کی راہ میں لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و فضل فہم فراست عقل دی تو یہ سب بھی اللہ کے دین کو سر بلند کرنے میں لگایا اللہ تعالیٰ نے انہیں غیرت خود داری کا عطا فرمایا تو اس سے بھی بڑے سے بڑا اثار اور قربانی دی مالدار ہوتے ہوئے اپنے آپ کے لیے معمولی کھانے کے سوا کبھی کچھ حاصل نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ